واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اب بن اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے یہاں بھی خطاب اگرچہ یہود مدینہ سے ہے لیکن مراد ان کے آبا و اجداد ہیں اور آل فرعون سے مراد فرعون اس کا لشکر اور اس کے پیروکار ہیں اس آیت کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے کنعان سے اپنے والدین بھائیوں اور خیش و اقارب کو مصر بلا لیا تو انہیں بادشاہ مصر کے حکم سے زرخیز زمین دی ان میں کثرت سے اولاد ہونے لگی یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کے انتقال کے بعد ان کی وقت تو گھٹ گئی لیکن افزائش نسل ہوتی رہی آخر کار مصر کا ایک ایسا بادشاہ ہوا جو اسرائیلیوں کی کثرت دیکھ کر ڈر گیا اور اپنی قوم سے کہا کہ بنی اسرائیل ہم سے تعداد میں زیادہ اور شان و شوکت والے ہو گئے یہ تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں ہماری سرزمین سے بے دخل کر دیں اس لیے اس نے حکم دیا کہ انہیں سخت سے سخت کاموں میں لگا دیا جائے اور قرآن کریم کے ذکر کردہ واقعے کے مطابق اس نے خواب دیکھا جس کی تعویل اسے یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اس لیے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو ذبح کر دیا جائے بنی اسرائیل ان پریشانیوں سے گزرتے رہے یہاں تک کہ موسا علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہیں فرعون کے عذاب سے نجات دلایا